Allah. والصلاة والسلام على حبيبه محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اہل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد سبحان الله إن الله الله الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا يا يا يا سيدي سيدي رسول وعلى آلك حبيب جلسا سامعين السلام عليكم وعليكم السلام حمد و بعد گزارش ہے بیراندازه نشي په سفر لماوي او پیچیده وي نه ته اوس حساب نه لګي لیکن اس کے باوجود کہ سفر پیچیدہ بھی دور کا بھی اس چھوٹے جہ دوستوں کا کا سنگیاں اتنا اکٹھا ہو جانا دل کی تسلی کا باعث ہے سبحان اللہ ہو گیا جلوہ خورشید سے شب برے ہو گیا جلوہ خورشید سے بولنا بارہ مسلسل یہ کہہ یہ ہے میں ہوں جناب دا ذوق پورا نہ کر سکا انشاءاللہ الرحمن دینی شوق پورا کر لیا گفتگو دے ہلکا ہلکا بولاں گا زیادہ بولے اور کھل کھل جائیں گے اس وقت جس موضوع پہ میں کلام گا ہی نہ ہو اتباع ہوا کی نہ ہو سکتا اتباع ہوا کی یعنی خواہش نفس دوری جڑی ہوں خود ہی نحوست کتنے بدل آ جاتی خواہش نفس جائز بھی ہو نا لا ينال عهد الظالمين اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرا عہد ظالموں نال کوئی میں اپ عہد اپنے پرہیزگاراں نال کرنا متقی ہوئے خود نال اللہ تعالی دا عہد پورا عمر بنن دا حقدار ہوندا ہے جڑا غیر متقی ہے ظلم ظلم دا شکار ہے ہوائے نفس دا پیروکار ہے اللہ تعالی دا عہد او نال کوئی نہیں او راہبری دا حقدار کوئی یعنی راہبر بنن دا حقدار کوئی اقبال رحمہ اللہ نے جڑا فرمایا عقل بے ما یا امامت کی سزاوار نہیں عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں راہبر ہو زنو تخمیر تو زبوں کار حیات وہ یہ مطلب ہے کہ جس وقت نفس دی خواہش دے پیچھے بندہ چلتا ہے نا اس لیے تکے ہی ہوں گے جس لیے خواہش نفس مر جاتی ہے نا پھر وہ اطمینان اور تسلی نال اللہ تعالی دی دیتی رہبری رہنمائی دے نال چلتا ہے اور لوکاں واسطے رحمت اور ہدایت کا سامان سبحان اللہ میری گل تھی فی الحال ابتدا نہیں سمجھو گے سورج وانگ بنایا نفس یہ بدل وانگ جن کسی نفس کی خواہش گی سخت تو سخت یہ بدل سمجھو اور سیاح جائے کچھ ایسے بدلیاں بالکل پتلیاں جی ہوں ہلکیاں جی سورج کے سامنے آ بھی جان کوئی فرق نہیں ایڈا پاؤں گیا گو سورج کی رونق نہیں ہوگی جڑی صفائی کی حال ہے جائز ہوائے نفس جڑی ہے جائز خواہش یہ ہوں سمجھو پتلی بدلی نجائز خواہش نفس ہوئے کی گل ہے آواز خوبصورت اچھا منہ پر ٹھیک ٹھیک ہے نجائز ہمارے نفس ہو گئے نا جی وہ پھر بدل ذرا کالا ہو گیا پھر نجائز اللہ تعالی معافی دے پھر یہ حد کوئی نہیں نفس نو بزرگ دوزخ فرمایا جنہیں دوزخ حل میں مزید دی صدا کر دی ہے نا نفس آخر لگا آ کے حتیٰ کہ وہی گل آ گئی لا جم لو جو آدمی پیٹ مٹی تو سوا کسی نے ودی گئی کشافت ظلمت ودی گئی بادل ہو سیاہ تو سیاہ ہو جاوے تو ان صورت حال بن جاتی ہے دن رات بن جاتی ساڈے پیر سیال ورگے تاجدار گولڑا ورگے حضور پیر پٹھان سرکار یہ جن بھی بزرگان دین ہیں کہ کیوں صحیح رابری فرماند نے کائنات دی اس واسطے کہ ایک خواہش نفس نو مار کے صرف اللہ دے نور نال جیوندا سبحان اللہ خواہش ان مار دینے کہ تسا منگے ٹھنڈا دیں دیں ٹھنڈا منگے تسا دیں دیں الٹ کر کر کر کر کے الٹنا اخیر اس سرکش گھوڑے نو سدھا لے ہیں خواہش نو بغیر چلن دے وہ آدی بنا لیں جس لئے آدی بن جاندہ ہے پھر وہ جو بھی آیا استعمال فرمایا وہ رب واسطے ہویا وہ نفس واسطے نہ یہ ہوئی مان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے فرمان علی شان دا کہ آپ نے فرمایا جدو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول حاضر ہویا پہلا بیوی بیوی کول جاندا سا خواہش نفس واسطے جدو حضور کول آیا تو پھر میں بیوی کو گیا محض حضور دی سنت واسطے نفس دی خواہش میں حضور کو لان کے مار لئی حضور دے صحابہ نو تاں کر کے چلیاں دی لوڑ نہیں سی پئی کیونکہ حضور سرکار کو رہنا وہ خود ایک مجاہدہ ریاضت اتنا عظیم سی کہ چلیاں وچ رہ کے وہ تکلیفاں نفس نو نہیں آ سکتی جیڑیاں کے صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ وچ بیٹھ کے کیوں ابتدا اسلام سی انتہائی سختیاں علاقہ ہو جا غربت فاقے سب کچھ ہر طرح دی یعنی یہ سمجھو کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اپنے ماحول رکھ کے اپنے اسلام رکھ کے چلے کرا سکے ہر ایک قسم کے چلے ہر ایک چیلے چ رہا ہے تا کر کے حضور عمر فاروق فرما نے کہ میں نفس نو صاف کی عظیم گل ہے کوئی چھوٹی گل نہیں کسی نے ہوں نا بندہ کمزور ہوئے نہ اس خدا دی اونٹ نالو اچے سن آپ اونٹ نو اونٹ کے کوہان لب لاو کی لڑ جو ہوں سی نا لوکان کے آپ کو دم کرانا تے لب لانی تے آپ نو اونٹ دے توہان دے لب لاون واسطے بھی اڑنا پیندا سی کبا ہونا پیندا سی اتنا بڑا جوان سی لیکن اس کے باوجود یہ گل کرنی انہوں نے تسکیے کمال تسکیے کی نشانی علامت پہچان ہے دلیل ہے کہ آپ فرماندے پہ نے کہ میں حضور سرکار دی خدمت جاؤن تو پہلا خواہش نفس واسطے بیوی کو جانا سا پھر حضور دی خدمت تو بعد محض حضور دی سنت دی رہ گیا اللہ دا حکم سمجھ دے دیا پھر وہ مقصد کھول دیا اس درجے دے جس لیے نفس پاک ہو جاندہ ہے پھر نہ شیطان جال سٹ سکتا ہے نہ شیطانی لوگ جال سٹ سکتے یقین کرنا اولیاء کرام کاملین صوفیاء ناقصان کی گل نہیں کرتے کاملین صوفیاء جڑے سلوک دیا منزل طے کر جاتے اصا کسی بھی کونے تاریخ دی مدد اور توفیق نال اور اس دے جلوے شریف دے نال وہ لوگ ہمیشہ راہ مستقیم تے آپ بھی رہن دینے لوکان بھی رکھ دینے اور کسے فتین اور فتنے باز دے فتنے دے شکنجے دے نہیں ہوں اتنا اچھے ہو جاندے نے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی وہ پابندیاں ہی توڑ ہیں سب یعنی کیا مطلب کہ نہ وہ ہی طلب ساری ختم ہو میں کہنا ہونا اگر اللہ دلی کا نو آشکا سادکا نو جنت جانا ہے نا تو اللہ تعالی نے ایک لالچ واسطے میں اپنا دیدار اپنے حبیب اتنے جناب اتنے دنیا بڑا کچھ چھوڑ کے سون دے اپنا ہر فاقا ہر تنگی ہر پریشانی ہر دکھ نو خوشی نال قبول کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جنت جنت Allah نعمتوں Allah Allah Allah Allah سنگیو تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے مسلمان دا نقصان آل ہوا نے کیا آخلے ارواح نے نہیں آخل ہوا نے کی بزرگ لکھیا ہے دو فتنے ہوں ایک ہوں فتنہ ہے شہواد ایک ہوں کتنا شبہار شہوات کی کیے نفسانی خواہشا کا لذیذ چیزوں کا فتنہ فتنہ شبہات کی یہ مذہب اور دین کے اندر شک شبے پہ جانا دین شک شبے پہ قسم و ذات کر کر کے آنا دیکھو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت مبارک آپ نے صحابہ کرام دا فتنا شہوات اندر دا ختم کر دیا جب فتنا شہوات ختم ہوا فتنا شبہات سب ختم ہو گئے صحابہ کرام چوں کوئی ایک ایسا نہیں ہویا جیڑا عقیدے چ ایک دوسرے نال اختلاف رکھدا ہو سارے سنی سن اہل سنت و جماعت سن ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہویا جدا مذہب قطعی طور پہ ثابت ہوئے کہ اس صحابی نے اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھیا ہوئے جڑا ساڈے عقیدہ سنیا دا مشہور ہے تمام صحابہ اس کے متفق سن کوئی فرقے صحابہ کرام نہیں سن کوئی کو جماعت نہیں سنت انہوں کو یعنی طریقہ مستفا کریم اور وہ مجتمع سن جب وہ طریقہ ایک سی سے آخیا گیا انہوں آخل سنت اور کیونکہ اکٹھے سن انہیں فرقے نہیں سن تو انہوں آخیا جا جماعت حضور نے جو فرمایا بل جماعت جماعت رو قابو پکڑیا جی وہ حمل جماعت وہ جماعت ہے مانا رہے وہ صحابی ہاں جی حضور نے جماعت انہوں نے کرا جماعت اسی واسطے قرار دیتا ہے جماعت اجتماع تو بنے ان کا مطلب یہ آ کہ صحابہ کرام کوئی اور عقیدہ نہیں سی اختلاف نہیں سی عقیدے دا عقیدے دا اختلاف صحابہ وچ نہیں سی وہ سارے کٹھے سن تا کر کے آخیا جاتا انہوں اہل سنت والجماعت سبحان اللہ اور سنیا نو اسی واسطے آل سنت و جماعت ہے کیونکہ یہ طریقہ وہی نبی سونے کا اور اگوں صحابہ کرام والی جماعت کی پیروی کرتے ہیں پیچھے چلتے ہیں جمع جماعت کا مطلب ہے جماعت صحابہ یہ جماعت صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں اس واسطے انہوں کی آخیا جا آ سنت ول جماعت ول جماعت آخو یا واہ جماعت آخو یہ کوئی فرق کو نہیں لوگ سمجھتے ہیں ول جماعت کا مطلب ہے بل مطلب رہی پھر مطلب بل ہو بل نہیں پہنتا بل چل رہی یہ بل عربی سارے پنجابی والا نہیں ہے جی آدھے بل کٹا یہ وہ نہیں ہے بل عربی آلو سنت جماعت اگر پڑھو گے تو عربی ترکیب بن جائے گی عربی کلام بن جائے گا اگر آپ اہل سنت و جماعت تو فارسی بن جائے گی اردو بن جائے گی بارہ لکھنے کا کوئی فرق نہیں تو عزیزم صحابہ کرام حضور نے شہباد ختم فتنا شہباد ختم ہوئے فتنا شبہات ختم ہوئے ون سمنا دین سی ون سمنے مذہب سن انہوں نے جس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ہدایت والے لوگ اور پیچھے جان تو سونا حضور نے فرمایا اور پھر صحیح حدیث ابن ماجہ شریف دی فرمایا لا خاف علیکم الفقر میں تنگ دستی کا تھوڑے پہ خوف نہیں کرتا ولیکن اخاف علیکم علیکم ابواب دنیا مجھے یہ ڈر ہے دنیا کے دروازے کھلیں گے یہ ڈر کیوں حضور نے کیتا کہ دنیا کے دروازے کھلن گے افسانی خواہشات کر چکن گی کتنا شہباد پیدا ہو جانا ہے کتنا برائیاں تے لاؤنا ہے برائیاں تے لان پھر نفس حملہ کرتا ہے جو کرنا ہے پیا ہوں ٹھیک کرنا کتنا شبہ پیدا ہو گیا جب ٹھیک سمجھا دین کو غلط تبدیل کرنا شروع کرتا تبدیل کی کیا گیا کتنا شبہات نفس کی خواہش تو بغیر کتنا شبہات پیدا نہیں ہوتا قسم خدا بھی کر کے اتنا شبہات یعنی پھر کے یہ بن دیا نفسانی خواہشات جڑے لوگ نفسانی خواہشات کو پاک ہوتے ہیں انہوں نے فرقے نہیں بڑھتے تاریخ عالم تاریخ اسلام گواہ ہے تاریخ اسلام گواہ اس گل نہیں صحابہ تو بعد فرقے بنے کن لوکاں سے بنے وہی ٹھیک صحابہ تو علاوہ کا فرقہ بنیا ہے صحابہ دے بکواسات کرنے والوں کا فرقہ بنیا ہے صحابہ نو تبرے کرنے والوں کا فرقہ بنیا ہے یہ سب والے بےلی سن نفسانی خواہشات والے سن ان نفسانی خواہشات نے انہوں نے دل دین کے اندر دل اندر دین بگاڑیا ہے دین بگڑتے فرقے بن گئے پھر تو دیکھے گا میں قسم ذات بھی کر کے آنا کائنات کا مطالعہ کر اللہ پاک دے جتنے صوفی ولی ہوئے نے اللہ دے فقیر ہوئے نے من نو صاف کرنے والے وہ عرب چون یا اجم چون جتھے ویکھیں گا ایکو مذہب ہوئے گا انہوں کا دوسرا مذہب ہے مسلمان تقسیم تفرقے زیادہ ہوئے کہ وہ حال بن گیا کہ ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی گیا وہ تفرقے تا ہی ہوئی وہ کو نفس کا سامان سی اتنا ہے ہر کسی کا ببو کا بن کے نکلا ہے یہ آدم کا تن خاکی بلا بن کے نفس اٹھیا ہے انہیں پھر نہیں سوچیا کی کیا خاتمہ انہیں جائز بجائز نہیں دیکھا کوئی ہزاراں ونڈا پی گئی کہ سوچ نہیں سکتے ایک دوسرے دے جانی دشمن بن گئے قربان جاوا صحابہ کرام دی عظمت کو صحابہ کرام جیڑی کوئی لڑائی تو سے سن دے ہوئی ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی وہ یہاں نہیں کی وہ ٹھڈا نے کی نفس والے بد مذہب لوگ وہ مصر کے بلوائی حضرت عثمان کے قاتل یا خارجی لوگ جنہوں نے صحابہ کرام دی لڑائی بنائی ظالم نے اپنی طرف چ نے ادھر پیا ہوں پاس ہوں پی فیصلے پہ ہوں کم خراب ہے تیر چڑ دیتا ادھر تیر ادھر تیر تیر اندازی نہیں صحابہ کرام اور مولا علی چھڑاندیا چھڑاندیا چھڑا چھڑاندیا روک دیا روک دیا آپ نے وہ وقت گزاریا اور وہ نتیجہ جا پہنچیا جنہ قتل ہویا ہے وہ فسادیاں دا کام تاریخ الاسلام امام زہبی دی تاریخ الاسلام کے اندر اس شاید کی صاف وضاحت دوسری جلد سبحان اللہ میں بھی یاد رکھتا ہوں ایڈے عظیم لوگ ایڈے عظیم لوگ پہاڑ علم دے عمل دے فکر دے استقلال دے تثبت دے ثابت قدمی دے وہ کیویں نے ہولے ہو سکتے ہیں اصل وہ کمینے ہولے سن انہ کمینیا نے شر کیتا ہے کتنا کیتا ہے سمجھ نہیں لگی گل نہیں جی۔ تا جا کے یہ بار صورت تسان دیکھو گے صحابہ کرام اتنے کا شکار اسے واسطے نہیں ہو سکے کہ انہوں نے اللہ دے پاک محبوب نے شاوتان کے خواہشات پاک کیا بات اتحادی ہے دونوں پاسے اتحاد کی بات ہے حضرت سیدنا معاویہ پاک نے یزید سے بیعت لائی اپنے اشتہاد کے مطابق انہوں نے ٹھیک کیا اپنے اشتہاد اور سوچ کے مطابق انہوں نے ٹھیک کیا حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے یہ بھی صحابی ہیں انہوں نے فرمایا بیعت کرو میرے پتر دی انہیں فرمایا نہیں کرتا اتحاد ہی رکھ لیے تو تیسرا بھی تو تیسرا کا طریقہ ہے یہ ہیراکل کا طریقہ ہے یہ محمد طریقہ نہیں ہے انہوں کا اپنا اشتہار سی انہوں نے یہ فرمایا خیر کچھ وقت تو بعد کوئی دو لکھ پھر ہم ہونا بھیجا حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر بیت المال کے بچوں حصہ حضرت عبد الرحمان نے فرمایا آدھا رشوت اللہ دینی میرے دین دی رشوت ہے او بما کے مارے فرمایا دو لکھ میں نہیں لینا میں اپنا فکر وقت گزار سکنا مطلب کی مہاد سمجھنا یار کدھر میرا دل دو لکھ لے کے یزید دی بیعت تے امادہ نہ ہو جائے لہذا میں کام نہیں کر لالچ رکھتے سن بے پرواہ نہیں یار وہی اگر سنت زندہ ویکو گے تو سڈے پیر سیال ورگے درد دیکھو کو جدو بھی کسی پاس کوئی رئیس آیا ہے کلندر سے کلندر جڑے ہوں نے چڑ دے ہوں کلندرانا اپنا چڈیا ہے کسی نواب نے پیسے بھیجے تھوڑا جا انداز اور رویہ جڑا سا متکبرانہ سی اقبال نے انہوں شیر لکھے تو واپس کر دیتا کہنے لگے اپنی خدائی کی زکات مینو رب دے نا میں وہ لینڈ کا قبول گا جی۔ خدا اقبال میں چنگا رین چڈیا بندے کا ہے ہاں جی وہ لوگ کس عظیم درجے ہوں تو زمیر دیا گلا ایمان عجیب لگ گئی بے زمیری جگ انج بھر گیا اور بے زمیری تے فخر کر کرتی ہے دنیا کہ ہوں زمیر بڑا ہٹ کے تو روندا ہے وہ کہندا ہے بابا جی معاف کرے جی میرے منہ نہ کرے یعنی زمیر ساڈی بے زمیری تو یعنی اخیر دنیا دے اخلاق آزاد ایسے عجیب بدل گئے نے بقول کلندر اقبال تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو نا خوب بتدریج مسلمانوں کے ملک پہ حملہ کر اگر انہیں قبضہ کر لیں نفیر عام ہو گئے نفیر عام ہو گئے وہ آ کے بڑھ گئے ہیں اس مرد عورت بچے کچھ بھی ہیں انہوں کا فرض بنتا ہے جو ہاتھ سے چاہتا ہے حالانکہ عورتوں لڑنے کی کوئی نہیں چاہتا لیکن اس حال ہے کہ وہ کتے آن کے جس لیے قبضہ کرنا ہے لٹنی ہے سارا کچھ موڑ موڑ کی کرو دین ایمان بچاؤ واسطے اور جان اپنی دی کوئی پرواہ نہ کرو مال دی کوئی پرواہ نہ کرو اٹھو جو بیڈے ہاتھ آ بندے بابے بڈیو بچیو مر جاؤ یا مار جیو اے دین سے کہ بغیر دی زندگی بے زمیری دی زندگی غلامی دی زندگی ذلت دی زندگی کفر دے تابے ساری دی زندگی نالوں مر جاؤ یہ سبق سے انہوں دی غلامی نہ قبول کریا جائے کیونکہ اسلام سمجھتا سی جس لے کافران دا تسلط ہو گیا انہوں مسلمانوں میٹھے طریقے نال غیر محسوس طریقے نال مارنا شروع کر دیں گے زندہ تو رہیں گے لیکن مردوں سے بدتر ہو جائیں گے ایسا بس علماء بیٹھے ہیں مفتی صاحب چبلا بیٹھے کیڑے بیٹھے مفتی صاحب چبلا بیٹھے اگر فقہ وچ نفیر عام دا مسئلہ نہ ہو جہاد کتاب السجر کتاب الجہاد جب نفیر عام یہ نفیر عام نفیر عام دا مطلب ہے پانچ دار پی گئی سارے آڑا یار ایک تو ہے نا فوج لڑ رہی ہوگی فوج نال فوج لڑ رہی ہوگی فوج نال اسے کوئی تلک نہیں بیبیاں کا بیبیاں لڑنے نہیں بنی مرد لڑنے بنے نے نفیر عام ہے بڑھ گئے اندر آن کے مسلمانوں کے ملک ہوں فوج کی فوج نال نہیں انہیں آن کے قبضہ کرنے لگے ہوں اٹھو باویں بندہ ہے باویں بڈی ہے باویں بچہ ہے جی شراب دیے وہ مر جاؤ یا مار جاؤ تاکہ مسلمان دے دین عزت غیرت دے اتے وہ قبضہ نہ کر لیں ورنہ وہ نتائج ہونے کے جگہ سے نکل رہا تو توجہ ہے اللہ خیر گل میں لمبی نہیں کرتا اگر کوئی توجہ کرے اگلی گل جیڑی میں کرنا چاہیے فتنہ شہوات سے فتنہ شبہات پیدا ہوتا ہے وہ جڑا شہادتوں کے خواہشوں کے فتنے فرنگی دور سے سر چکے آئے ہونا انہیں بہت غلط نتائج دیتے انہوں تو اگر محفوظ رہے تو صوفیہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں مینو میرے مل گئے جانتے سن کے کمینے کی نیت کی سیانے آتے نے جنہیں دند جمنے یاد دند نہیں ویکھی وہ تو جمنے یاد رکھتے سن دیا پریشان ہو گئے اللہ تعالی کوئی ایسی مہربانی خواجہ صاحب واسطے کرنی سی تو اس ملوس نو اللہ تعالی نے دل جبا دیتی کوئی ایسی گل وہ تو راج پیشہ مڑ گیا آپ نے شکر پڑیا بلا مگر کنا عجیب کنا عجیب گل ہے کہ کجا ایک انگریز آوے تے پانچ سو بندہ کٹھا ہوئے سجیوں کبیوں اگوں پچھوں ویکھ دے رہے ہیں جی تے انگریز نو ویکھن واسطے ہی گھر دے اندر ٹی وی لیا کے رکھیا جائے جس قوم کی کی دنیا مثال دیتی جاتی ہے مولا روپ اخلاق کے لحاظ کوئی بیان کرے تو اتنا ہی کافی اس طرح جانور استعمال کر کے اور انہوں نے فلم محفوظ کر کے پورے انہوں بس کوئی توقع ہو سکتی گل پہ کرنا جس لیے یہ طوفان نا اس لیے صوفی بچے نے لیکن جڑے خالی کتاباں پڑھنے والے سن ہے کیوں نفس مریا نہیں اللہ بھی تیرے نال محبت کرے گا اور دنیا والے بھی تیرے نال محبت کرے گا ملا الدنیا دنیا اللہ اور یفہ اہل الدنیا جڑا اللہ جڑا دنیا نال محبت نہ رکھے نال اللہ بھی پیار کردا ہے اور دنیا والے بھی پیار کرتے ہیں ایسا ویکیا ہے جس بندے نے دل چلا چاہے نا وہ اخبار دور اور بدلنا شروع ہو جائے بلکہ بندے آتے رہے شاید جا جی رہے تھے بندہ آکڑی بڑی بوئی بڑی لالچی بڑا سی آ رہے تھے لالچ پیچھے کر پہ جی کر جی ویکن پرواہ سارے آدھے بچے جا پتا نہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں تو جنہوں کا من صاف نہیں سی ہوا نا صرف علم پڑھ لیا وہ بھی ادھورا یا جنا بھی ہے سی پڑھیا وہ پھر انہوں نے جدو قیادت سنبھالی ہیں رابری سنبھالی اس لیے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہاں۔ میں سچی گل دس ہوں میں یہ نہیں آخلا کہ محض خواہش ہی سی جس وقت نار خواہش دے بے بصیرتی رل جاندی پھر کاٹا آ جائے جان بوجھ کے شعور دے اندر تے میں نہیں کہندا کہ دین دی مخالفت کفر دی موافقت دا نظریہ بنا کے تو چل دے رہنے نا اگر ایسا ہو تو پھر کافر ہو جاتا بندہ اسلام کو ہی گیا لیکن اپنا فائدہ نفسانی خواہشات با سوچ کے وہ سوچ نے غلبہ کیتا انسانی عقل سے اس دی وجہ نال پھر پیڑی سوچ تے پھر بس شیطان نے آخیا این کر لو تو ایسا پیدا ہو جانا تھا کر لو تو دین این کر لو تو وہ پھر بس اٹھے راہ پہ گیا اٹھے راہ پہ لگا گیا پھر آپ بھی گرک ہو گیا تو دوسرے نے بھی گرک کر دیا یہ کہتے ہیں لا شعوری طور پر اپنا اور دوسرے کا نقصان کر بیٹھے لیکن یہ بھی ہے جی کوئی بھلےکھے نال زہر کھا بیٹھے مر ضرور جانا ہے زہر نے کدی بھی کسی نو بھلےکھے کی بنا سے معاف نہیں کیتا معاف نہیں کیتا تصا نہیں دیکھا ہونا کہ زہر جان بوجھ کے کھاوے تو مر جاوے بھول کے کھاوے تو بچ جاوے کیوں زہر آ کے چلو کہ کہڑا کسی نال کھاتا ہے ابلو و ابلو حضور نے فرمایا دل مٹ جانے جاہلان بندیا نے اپنا وڈیرا تے قائد تے رابر بنا لینے پھر نتیجہ یہ نکلنا ہے بلو فا بلو گمراہ ہوں گے اور گمراہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے کیوں آپ سے ہو گئے دوسرے کے لائق کا شکار نے حضور نے کیوں فرمایا دوسروں کو گمراہ کر دیں گے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ لا علم نے لہذا دوسرے جڑے لا علم نے وہ گمراہ نہیں ہوں گے وہ ہدایت پر ہوں گے کیونکہ لا علم ہوں گے اور لا علم جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے نہ حضور نے فرما دیتا ہے وہی گل کہ زہر کھا دے گا گا تو مر جائے لہذا حضور نے فرما بلو بادلو خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کر دیں گے یعنی ہون گے جاہل پچھو لا علم وہ گمراہ ہو جان گے کر دینا دین ہو جانا جنا جی کر دے ہاں، بات ہے اللہ تبارک و تعالی بخش دے تو مل لیکن اتنے نتیجہ جڑا نکلنا ہے وہ نکل جانا ہے بھائی کائنات جو ہے نا یہ مقام مقامات ہے اتنے عمل دی جزا ٹک اللہ یہ فطرت معاف نہیں کرتی توجہ ہے نا ہوں میں گل جی کرنا چاہنا دیکھو سنگیو سیانے کہ بے وقوف دوست نالوں سیاح دشمن چنگا عربی میں کہتے ہیں العدو العاقل خیر من الصدیق الجاہل فرمایا سیاح دشمن بے وقوف دوست نالوں چنگا ہوں کیوں ان سیاح جو ہے دشمنی بھی کرنی ہے تو کسی سیاح کو کرنی ہے بے وقوف سجن جہاں دوستی بھی کرنی ہے تو دوستی کرنی بٹنا بہ دے گا سیانے مثال دیتی رچ نی جاری لاگی بندے نال بندے دی لی رچ نال ستا ہے مکھی اس منہ بیٹھ گئی یہ رچ صاحب جڑے نے ہاتھ نال اپنے مکھی ہٹا رہے ہیں مکھی ایک آ گئی وہ بار بار چہرے میں بیٹھی رچ نے ویکیا اڈ بھی نہیں یار یار تنگ ماریا وہ مکھی مکھی بیٹھی سی منہ بھی بھی مر مر گئی گئی گل بن کہ جی بے وقوف دوست نالوں دشمن چلے ضروری نہیں ہوں کہ پٹا بہوچ بیڑا غرق کرنے دشمن کا ہی ہاتھ ہوئے دشمن بھی نہیں کرتے اور جڑے اتنے بیٹھے جنا سہ بیٹھے ہو گئے جنہوں نے سجنا کے ہاتھ لگے ہو گئے تو ہال تک بھی یاد کرتے ہو لگی ہے اور بھی لینڈ ہے وقت پر کچھ نہ سکتے ہیں توجہ ہے توجہ ہے سونے ادھر دیکھو میرے بھائی گل میں سمیٹ کے لے آئی آخر نتیجے پہ پہنچ گئی وہ کی کہنا چاہنا اللہ اکبر قبیلہ اسلام ایسے ہی سادہ لوح یا ہوائے نفس کا شکار کاش کے انہوں کی پہلی خدمت ہی نہ ہوتی تو انہیں گاٹا ہی نہ ہوتا توجہ ہے میرے سیدے جٹکے سادے لفظوں تو دھوکہ نہ کھایا جے کہ گلا علم تو خالی نے او پوری دنیا چاہ توڑ نہیں ہونا کر رہا چور لوکاں دے مال دا دشمن ٹھیک ہے ٹھیک اگر لوکاں دے کوئی بندہ لوکاں دے مال دا دوست بنن دا دعویٰ کرتا ہے اور لوکاں دے مال محفوظ کرنا چاہتا ہے تے جو ایک ہی حل ہے کہ چور نو چاہے بدنام کرے چاہے نہ کرے ایک کر دے کہ چور دی سزا پکی کر دے وے سزا انہوں دے دے وے نو جدو سزا لب گئی نا تے پھر مال محفوظ ہوں دے نے اگر چوراں دے سزا نہ دیتی جاوے تے خالی چوراں نو بدنام کرن نال مال نہیں بچ دے ہوں دے چور بدنام ہوتا ہے چور ہوتا ہے گل سمجھا جائے جی؟ اگر سمجھ نہ آئے بالکل کوئی رعایت نہ کرے جی میرے ساتھ چور مال کا کی ہوں دشمن اگر مال محفوظ کرنا چاہنے چوراں کو خالی چور دی تختی لا دینی اور بدنام کر دینا چور چور چور اور آخرا سزا نہیں اسی دین دے اور بدنامی کافی ہے میرے خیال سے اگر یہ کیتا جاوے چور نال یا کسی اور مجرم نال کہ سزا دین دی بجائے صرف بدنامی دی تختی لا دیتی جاوے تو میں کسمیا پیارنا سویرے ساری دنیا چور ہو جائے گی قسمت والا بچے گا نہیں تو ہر کسی آخر ہے کوئی گل نہیں آشک بدنام ہوتے ہی رہتے ایسے طرح کیا بدنام کرن لال چوریاں رک سکتی بولو چور مک سکتے مال محفوظ رہ سکتے اگر ایک بندہ سانی ایک بندہ منشیات فروش ان سزا نہ دیتی جاوے خالی بدنامی کی تختی لا دیتی جاوے کیا وہ نشہ بیچنا چڑھ جائے گا جرم چڑ جائے گا جرم کا ہے بولو بولو مرزائی مسلمان دے چور ہے چور چور مرزائی مسلمان دے ایمان دا چور ہے رات دن وہ کوشش ہے میں کافر کراں یہ اپنے نال کا کراں ہوں سنگیو سمجھو وہ چور ہے تیرا ایمان یہ مال ہے یہ مال ہے ہوں جیڑا تیرا ایمان دا مال بچانا چاہتا ہے دلوں کی کرنا ہے نہیں آ کر مرزا کافر ہے چور بدنام کر دو تو کافی ہے نہیں انہیں آخر چور روی انہیں سزا دو مرزائی کی سزا سے مسلمانوں کا ایمان بچ سکتا ہے مرزائی کو کافر کہنے سے ایمان نہیں بچ سکتا عقل عقل اور اور دین دین دے پیمانے سے اس طرح ہے کہ پوری دنیا دے دین اکل والے اس اس طرح طرح متفق گے عقل عقل دے دے پیمانے ہے کہ پوری دنیا والے اکٹھے کر لے اگر اس گل کا توڑ کر دیں میری زبان سبحان سبحان اللہ اللہ یہ دسو جیلا بنی ہیں سزاوا نے ہزارہ قسم کے جرم نے ہزارہ قسم کے جرائم نے جرائم کے نام مجرم نے کیوں نہیں کیتا جانا ہر مجرم نو بدنام کیتا جائے کسی نو سزا نہ دیتی جائے کیوں سزا دیتی جاتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ جڑا دین کا ٹکیٹ ہے ایمان کا ٹکیٹ ہے اس لانتی نو صرف یہ نہیں کر دیتا جائے کہ کافر قرار دے دیا تو بس بات ختم ہو گئی وہ دس ستر سال ایمان لوٹتا رہے ہر سال گیارہ ہزار مسلمان مرزائی ہوں مولویا کے بیان نے گیارہ ہزار مسلمان مرزائی بن جاتے اس وجہ نال ہو رہا نہیں کوئی ہو رہے پیچھے لگ جاتا ہے کوئی باہر برطانیہ سے باہر دے ملکوں دے ویزے واسطے پھرنا ہی بن جاتا ہے وہ لکھ لانا سے کوئی مان نال دس ہوں وہ گل وے جو نبی نے فرمایا منستان دی نہیں فخت رو حضور نے فرمایا جڑا اپنے دین تو پھرے انہوں قتل کر دو کیوں یہ پھر گیا ہے جمیل صاحب اج کا واقعہ موٹر وے چڑھے میں رات کا تھکیا سا میں بھی سو گیا پچھلے سنگیت وہ بھی تھکے سن وہ بھی سو گئے گل مشہور ہے میاں ڈرائیور نال سونا نہیں چاہیے یہ گل ہے مشہور کیوں کیونکہ جڑا سوندا ہے وہ جہاں سوندہ پگ پی کرتا ہے ڈرائیور نو کی آتا ہے میں ستا وا تھی سو جا وہ تو چپ کر کے سو گیا اور گل یہ ہے سوبت اتنا اثر رکھ دی کہ حالانکہ وہ پورا چکن ہے میں موت کے منہ سے بیٹھا میں ایڈا خطرے کا کام کر رہا ہوں لیکن سوبت ایڈا رنگ چڑھاؤ کہ وہ اپنی طبیعت کو ہی باہر ہو جاتا ہے اور قبضہ وہ طبیعت سے نہیں رہتا وہ بیچارہ مجبور بے بس ہو کے وہ بھی سو لگ پہ لہذا جی بچا ہے تو سمو نہ وہ او سنگیا اسلام تا آخر ہے او چلا نہ کسے بہڑے کی سنگت بو پاوے لکھ کپڑے کنجے گا یہ نیندر تینوں بھی آنی شروع ہو جائے سبحان اللہ تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی خربوزہ خربوزہ گلا ہوتی دیسی لیکن غور کریں تو حکمت میں موتی ہوں خربوزہ خربوزہ ویچ کے جی رنگ پڑ جائے وہ جی کالے نو گورے رنگ نہ بچاوے تے عادت بچایا چڑھتا ہے کہندے نے وہ گلا کالے گورے نہیں بنی بنی وہ بندے ہے ہاں جی لو آپ فرنگی یا سنگت اختیار گئے گئے بدل ہوں جسے بدلے نے کوئی مولوی اٹھتا ہے کھچن لگتا ہے یہ وہ جو مرضی کرے وہ ستے کا اثر اگلے چاڑی جانے بس ٹھیک ہے اکلیت ہو گئے برابر ہو گئے ٹھیک رہن وہ بھی رہن کی ہوئی برابر ہو گئے تھی انہوں نے مارو گے مسلمان انہوں مارے گا تو مسلمان واپس ماریا جائے گا کیوں مارے حقوق برابر اکلیت ہماری حقوق برابر ہے نا اسلام آتا سی دم حق وہ تو خون کتیا کو لئے اسلام کتیا کو خون قرار دینا ہے وہ قدر بڑھ گئی مسلمان کے خون کی اچھا بدنام کر کے وہ سمجھتا سی میں دلیل میرے کو آ گیا مرزا بیٹھا گلا شروع ہو گئی گئی میں میں میں دیسی طریقہ اپنایا کیا قرآن حدیث ادھر آپ جی۔ ایک طریقے پانچ سات گانا کٹ دیتی مرزے پانچ سات گانا کٹیاں نا میں گسٹے رکھیت ہو گئے میں نہ کٹا تو میرا پیو تسا نبی نہیں منیا تا کر کے نبی غیرت نہیں اگلے کے پیر خلاف خلاف نہیں چھوڑ سن مسلمان محمد حق کا رسول ہے اور محمد بھی سمجھتے ہیں میرا امتی ہے کر کے کسی نکر تو کوئی گستاخی ہے لیے تے بغیر کسی دے کہن تو راضی ممتاز مر کے پتہ نہیں کی جو ہے گل دل پہ اٹھ کے ہوں دسو پتا پتا انہوں بھی بھی کافر ہیں میں نبی نہیں پتا انہوں انہوں انہوں بھی کہ امتی نہیں نہیں نے جو آخو کافر قرار تو فرق سمجھ لگی جی، جی، جی، ہوں وہی طریقہ وہی سی میں دوسری گل کرنا اگ ہوئے پانی نال بجائی تیے پیٹرول سٹو پٹرول مرادو بال گئی او پیپا نتیجہ یہ نکلنا ہی بن جانے سدکے جاوا تو میں پچھلے اگ بجائی مرزائیت دی پٹرول سد کے ستر سال محفوظ ہو گئے اے امن چاہ گئے ہر عہدے سے ہوئی مسلمان ہزار پیچھے مرن انہوں دے پیچھے مسلمان مرن جڑے مرتے نے انہوں کا ایک ٹکا بھی مل نہیں پہ مسلمانوں کا انہوں نے پیچھے مسلمان مرن ایک ٹکا مل نہیں پہ پچھلے تین بجائی ہے پٹرول پا کے نواں سیاح کو ہٹا دو سلان کو ہٹا دو میں جواب کر لو نک بڑھا دینا میں اپنا استاد پیر مننا صرف ایک گل کا جواب دے دو یہ بتاؤ نظام نے ظاہر دیا یا ظاہر نے نظام دیا نظام نے تقریب اٹھا کھوٹا ہو گئے تو ایماندار ایماندار بندے نو آگ تول ایماندار رہے گا تکڑی وٹے کھوٹے کنڈے وٹے کھوٹے دے نال کوئی بندہ حاجی نمازی پرہیزگار وہ تولن لگ پوے کوئی ایماندار رہے گا کیوں ہندو کھوٹے پتہ ہی <laughs> نظام نے زائد کیا زائد نے نظام نہیں کیا اور اس گل عجیب لطافت ہے ہاں یہ مان ہی گل ہے اگر انہوں ادھر لے جا کہ نظام شریعت نے حضرت حسن بسری جیسے زاہد بنائے حسن بسری نے زاہد نہیں بنائے نظام اسلام نے حسن بختی جیسے نظام نے بنایا ایک نو ہٹان کا مقصد ہوا نظام نے بنایا کثرت رائے سے قانون پاس ہوتا ہے کسرت رائے سے پاس ہوتا ہے پھر ایک مجرم کیوں کرا دیتا ہے ووٹ دکھا رہے سمجھ لگی اگلی گل یہ کرنا افسوس ہے اسلام کا کام کرنے کے لیے وہ بھی اپنا مصنومہ مصنوعی وہی گل چور کو بدنام کرو اپنا مصنوعی اور مصنوعی مصنوع ہے اس اسلام دے واسطے کام کرنا بھی سوچنا اور وہ واسطے طریقے بھی غیر شری اختیار کرنے اور پھر ظلم بالا ہے ظلم یہ ستم بالا ہے ستم میں کہ اتنا بڑا ظلم کر دینا کہ غیر شری کمانو شریعت بنا دینا اوف کافر خوش ہوتے ہوں یار جی کرن رہے ہیں راستے روکنا راستے روکنا مسافراں دے لنگن نہ دینا انہوں نے نقصان دینا انہوں نے گڈیاں بھننیاں لوکاں دے املاک برباد کرنے یہ تو کبیرہ گناہ ہے یہ تو حرام ہے کوئی حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایک وضاحت فرما دیتی ہے جی لگتا ہے جی میں حضور ویکھن ڈے لگتا نہیں بلکہ ویکھن ہی ڈے چلا ہماری فرما رہے سر کہ خبردار انہیں فرنگی طریقے میں میرے میں جائے ساری حدیث سنائی لیکن ایک بات مجھے پہنچی کہ کسی نے کہا جو میں کر رہا ہوں یہ راستہ جو روک رہا ہوں یہ تو سنت ہے حضور کی سنو میری اتنے رگ پر کی میں اس سے ویل انہیں کتاب کا حوالہ دیتا میں اسی سے ویل کتاب کٹی اور میں رب نو آتے اللہ سن دو جلدہ بھی کتاب سے ان میں حوالہ تو نہیں سی کہ فلانا صفحہ فلانے باب سے میں یا اللہ کریمہ تین پسند ہے جیڑا بندہ سی وہ پوچھتا سی وہ گل ہے کیوں بیٹھا ہے میرے ہمسایا تنگ کیا وہ کہڑے منہ ایڈا بئیمان بندہ ایڈا فلان ایڈا فلان انہیں لانتا کرنی ہے کسی بد دعا دینی کسی خوش کرنا اخیر وہ ہمسایا نو پتا لگا انہیں میرا دل آ کے تباہ گیا یہ کی بن گیا وہ اٹھیا انہیں حضور کی بار گاہ جاد کی رسول اللہ یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ میں نہیں گا ستاواگا کو سب لہذا ثابت ہو گیا اگر آپ کا روکنا سن العظیم یار یہ کوئی بچہ بھی بات نہیں کرے گا یار میں حدیث پڑھتا ہوں عبارت پڑھتا ہوں کوئی شاہ الحدیث بیٹھ جائے میں مطلب نکالوں گا اس کا مطلب آپ کے سامنے ہے میں مطلب نکالوں گا اور حدیث کے الفاظ سے مطلب نکالوں گا اگر الفاظ میرے حق کے نہ تو میرا نق بڑھ جائے ہاں، ہاں۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ظلم ظلم جو ہے اس کو سنت قرار دینا اور وہ مسافر پتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر سے کہ انہیں اپنے فرض چار فرض نماز کی بجائے رجل رسول الله الله صلى عليه عليه وسلم يشكو قال اطرح على طريق فطرحه فجعل الناس يمرون افسوس ہے اس لفظ پر غور کرتا تو مسئلہ حل ہو یعنی حکیم ممتاز صاحب بیٹھے نے جدید یمرون علیہ لوگ گزرتے سن اتو لوگ اتو گزرتے سن اس گزرتے سن اتنے گزرتے سن یہ جواب ہے جمرو نال ہے حضور نے فرمایا راستے پر سامان پھینک دو لوگ اس پر اللہ اللہ ادھر ہے اللہ ادھر ہے ادھر بھی اللہ ہے راستے پر ادھر یہ ہے یمر اللہ اللہ ہے بندے اس پر گزرتے تھے کوئی بے وقوف یہ سمجھے گا کہ بندے اس بندے نے اتو لنگ دے سن اس کو کہتے ہیں حلا استحلا کے لیے آتا ہے استحلا حقیقی بھی ہوتا ہے مجازی بھی ہوتا ہے یہ تو استحلا مجازی ہے جب آپ کہتے ہیں اس کے اوپر گزر رہا ہے اس کا یہ مطلب مثلاً دوسرا کہیں تو فلانا بیٹا بھی میں اس کو نہیں لانگیا بدا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ادھر سے وہ مطلب ہے ناڑوں نہیں لنگی اس سے استحلا مجازی یہ مول اچھا ہوں سامان آپ دیتا خیر آخر انہیں سامان چک لیا ہوں روایت نے یہ لفظ افسوس ہے پتہ نہیں کنیا کلالت کرائن میں کھڑے نے جہاں دستے پے نے مطلب کی تھی خود سمجھدار ہو آپ بھائی جمیل صاحب بیٹھے نے پنجابی بیٹھے نے جس ویل تھی کہ فلانا سڑک سے بیٹھے بلا لیا وہ مطلب کی ہوں سڑک کے بچ بیٹھے مطلب ہے باہ متا اکالتری اللہ واہ شکر ہے زہر الف ایک ہوتا ہے پتن الحر الوادی بطن الوادی وادی کا پیٹ جب کہو گے بادی کا پیٹ مطلب ہوئے گا بادی کا ات جس لیے آخو گے پری اس لیے ہوئے گا کنارا تاج العروس شرح قاموس لغت عربی کی مستند مشہور ترین کتاب اس نے دستاف لکھا ہے زہر الطریف زمانہ حرف الطریف کنارہ لکھا ہے بولو حضور نے کی فرمایا حضور حضور بال نعوذ باللہ من رحمت اللہ سن سن سن سن انہاں نے کہ راہ اس سواریاں کیڑیاں کیڑیاں ہوندیاں ہوندیاں گڈیاں گھوڑے گھوڑے تے تو اینی لبے تے لنگ حضور نے یہ فرمایا جا رستے دے کنارے تے سامان اپنا رکھ کے بہ جا رستے دے تو لنگ دے بندے یمرو نہ یمرو نہ جے راہ بند ہوے سکو لنگن دو تھا نہ ہوے تے پھر تے گزر سکدے ہی نہیں حضور نے فرمایا لوگ اوندے جان دے یار کی ہے پر گل ہوئی ہے جدو نفس یہ فتنا ہے شہباد پہ چاہتا ہے اتنا شبہات کا شکار ہوتا ہے پھر قرآن بدلتا ہے حدیث بدلتا ہے ہمیں لا شعوریت بدلے سمجھو زہر کھا لے آپ بھی مرے گا دوسرا نو مارے گا رب کی طرف بھاوے معافی ہو جائے لیکن فطرت معاف نہیں کرے گی جمرون آلے لوگ آؤں جان گے وہ حدیث کدھر گئی راہ ڈکنا گنا وہ حدیث کدھر جان گیا وہ نبی پاک کا منہ شریف نہیں سی ایڈا ہاں؟ ایڈا نقصان ظلم کرے اسی بھی کہنے اگر کسی نے کوئی مطالبہ غلط یا صحیح کرنا ہے تو وہ جا کے بنے سے بہ رہے سڑک تو تھلے بہ رہے ساری زندگی بیٹھا رہے یا جس کو شکایت سو اس اس حاکم اس حکومت والے نے گھر کے اگے جا بیٹھے کسی کا رہنا مارے جو مرضی کرے ایسا نہیں نہ کرو لیکن مسلمانوں پریشان کر کے مسافر پریشان کر کے تے پھر یہ آخنا کہ میں دین کی خدمت کا کرنا اور انہوں حضور دی سنت قرار دینا ظلم نو حضور دی سنت قرار دینا ہاں۔ یہ برداشت نہیں ہو سکتا اتنے چپ رہنا سڈے ایمان دے ضائع ہون دا سبب ہے لیکن سارا کچھ اسی واسطے پہ چلتا ہے کہ اصا نفسانی خواہشات کا شکار ہو گئے ہیں اصا وہ طریقے اپنا بیٹھے ہیں جڑے غیر شری نے وہ واسطے پھر سان شرح بھی بدلنی پہ پھر قرآن ادیس بھی بدلنا پہ پتہ نہیں کی کچھ سان لکانا پہ کی کچھ تبدیل کرنا پہنتا ہے وہ سنگیو ساڑھے صوفیاء اولیاء بزرگان دین اللہ سونے دے فضل نال انہا آپ نو بدلے ہے جگ نو بدلے ہے انہا شرہ محمدی کدی نہیں بدلی انہا کافران دے طریقے انہوں کبھی اسلام بنانے دی کوشش نہیں کی تھی تا کر کے ساڑھا کلندر اقبال کہہ گیا ہے آخری گل کر کے مقابل نہ اللہ کلندر اقبال بار فرماندہ مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ زندگی مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی پی اس دور کے ملا ہے